جناب فروا بن موسیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے ہاں ایک زمین ہے جسے ابین کہا جاتا ہے اس میں ہمارے کھیت ہیں اور یہ ہمارے غلہ اگانے کی جگہ ہے مگر وبا والی ہے یا کہا کہ بڑی سخت وبا والی جگہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو وبا والی جگہ میں رہنے سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے سننے ابو ابودا حدیث نمبر 3923